السلام علیکم ورحمۃ اللہ وائس اوکے وائس اوکے دیکھیے جی وائس اوکے

گردانے یاد ہوئی گردانے یاد کی اور سنائی کہ نہیں سنائی برتا نے سنا دی کہ نہیں سنائی کسی نے سنائی کسی نے سنائی ہوں کہنے بھی نہیں سنائی کسی نے بھی نہیں سنائی تو پھر کیسے چلے گا کام کام کیسے چلے گا اب میں کیا کروں آگے باب دوم استفاد شروع کروں یا نہ شروع کروں پھر کیونکہ جب ایک مکمل نہیں ہوگا تو آگے تو پھر اکثر باب دوم استفال جیسے استنصار مدد مانگنا استنصار استفال استفال استنصار استنصار کا مطلب مدد مانگنا کیا ہوگا استنسرا یستن سرو استن سارن فا ہوا مستن سرن و استن سر یستن سرو استن الامر منو استن سر ون لا تن ون نہی ان لا تن سر ٹھیک ہے استن سرا یستن سرو استن سارن فا ہوا مستن سرن وَاسْتُنْصِرَ يُسْتَنْصَرُ اسْتِنْصَارًا فَهُوَ مُسْتَنْصِرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اسْتَنْصِرْ وَالنَّهْيُ أَنْ لَا تَسْتَنْصِرْ ٹھیک ہے نا نام بھی ہوتا ہے مستنصر مستنصر ٹھیک ہے تو مستنصر کا تو مطلب ہوتا ہے جس سے مدد لی جائے جس سے مدد طلب کی جائے تو لفظ ہونا کیا چاہیے مستنصر ہونا چاہیے مستنصر مستنصر ٹھیک ہے نا مستنصر مدد طلب کرنے والا مستنصر مستنصر کا تو مطلب ہے جس سے مدد طلب کی جائے یہ اسی سے بنے گا ایسے ہی الس استفسرا mm -hmm. استفسر يستفسر استفسارا فهو مستفسر واستفسر يستفسر استفسارا فهو مستفسر من من استفسر لا لا تست تستفسر اسے استغفار استغفار ٹھیک ہے نا استغفار یہ استغفار لوگ کہتے ہیں یہ استغفار نہیں ہوتا استغفار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا استغفار لفظ نہیں ہوتا استغفار لفظ ہوتا ہے کہتے ہیں جی استغفار کرو استغفار نہیں کرو استغفار استغفار اصل میں وہ استغفر اللہ ہے نا تو استغفر اللہ سے وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے کہ جی یہ استغفار ہے استغفار لفظ استغفر يستغفر استغفارا استغفارا فهو فهو فهو مستغفر مستغفر واستغفر فذاك من لا لا والنهي تستغفر ایسے استخلاف استخلف يستخلف استخلافا استخلافا مستخلف واستخلف استخف استحفارا استحفارا من لا تستخلف الاستمتاع فائدہ اٹھانا الاستمتاع استمتع يستمتع استمتاعا فهو مستمتع واستمتع يستمتع استمتاعا فهو مستمتع الامر منه استمتع والنهي لا تستمتع استمتاع فائدہ اٹھانا مجھے ایک بار بس اس کی یہ صرف صغیریں کم از کم یاد کر لیں تو پھر اس کی کبیریں انشاءاللہ ہم نو کریں گے پھر منڈے کو کریں گے کبیریں ہمارا لیکن یہ صغیریں ساری ان کی ہو جائیں ٹھیک ہے نا اس کو یاد کریں جی یاد کریں تاکہ چلیں ہم لوگ آگے اب یہ تو اب سارا کام اب آپ کا ہے اساتذہ تو پھر کیا کرتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی پھر وہ اساتذہ ان جگہوں میں جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں جی اب آپ نے خود یاد کرنا ہے سارا آپ تو یاد ہوگا بس یاد کرنا اور سنانے کا کام ہوتا ہے بس ان میں تو جی، بس آج اتنا ہی پھر انشاءاللہ باقی بعد میں چلیے پھر السلام علیکم مائک فری ہے